حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غمناک گڑھے سے اللہ کی پناہ طلب کرو صاحبہ نے عرض کیا اللہ کے رسول غمناک گڑھے سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی دیگر وادیاں ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہیں عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرنے والے قرآ اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ قرآ وہ ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں مہرابی نے کہا اس سے ظالم عمرہ مراد ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو پچہتر